شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.shahideislam.com سورت فاتر ربط فاتر بس سورہ سبا سورہ سبا میں نفی شفاعت کاریہ پر دلائل قائم تھے اب اس سورت میں نفی شرک اعتقادی پر دلائل قائم ہیں نیز صورت سبا کا خاتمہ اور صورت فات اور اوصاف باری پا ہے اے الحمد للہ فاتری سماوات ہیں یا نہیں تو ادھر بھی اوصاف صاف باری تھے ان ربی یکلحک اللہ وغیرہ وغیرہ اچھا جی خلاصہ اس صورت کا موضوع نفی شرکت کا ہے پھر اس پر گیارہ دلائل اقلیہ ایک دلیل واحد ثمرا دلائل تین بار تحریفات بشارہ زجرات تسلیات الحمد للہ دعویٰ فاتر السماوات دلیل اکلی نمبر ایک سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں دلیل اکلی نمبر ایک جو پیدا کرنے والا آسمانوں کا زمین کا اور کرنے والا ہے فرشتوں کو پیغام رسان بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام رسان رسول ہے نا بھائی فرشتے پیغام نہیں لاتے اللہ کے انبیاء کی طرف جبریل بھی ہے رسول ہے ان میں سے اور بھی کوئی فرشتے آ جاتے ہیں تسلی کے لیے بھی مریم کے پاس آتے تھے اپنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر تھے وہاں بنانے والے فرشتوں کو پیغام رساں پھر فرمایا فرشتوں کے پر ہیں اڑتے ہیں جو صاحب ہیں پروں کے کسی کے دو پر تین پر چار چار پر اور زیادہ کرتا ہے پیدائش کے اندر جو چاہتا ہے جبریل کے چھ سو پر کتنے جی ہاں جبریل وہ جبریل ہے حضور نے جو جبریل کو دیکھا حضرت کو ڈر نہیں گئے تھے ہاں، تو آئے آخر عظیم الجسہ بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے ما یفتح اللہ دلیل لکڑی نمبر کتنی دس دو ہے چلیے آگے فرمایا کہ مشکل کشا حاجت روا اللہ اللہ تعالیٰ کسی کی رحمت کو بند کر دے کوئی کھول نہیں سکتا ٹھیک ہے نا اور کسی کے لیے رحمت بھیجے تو کوئی بند نہیں کر اختیار سب اس کے پاس ہیں اچھا جی یہ ماں کے بعد ہے نا من رحمت یہ بیان ہے اسی ماں کا لہذا پہلے ماں کے اندر رحمت کا معنی کرو جس رحمت کو کھولے اللہ لوگوں کے لیے پس نہیں ہوئے بند کرنے والا واسطے اس کے یوم سے جس رحمت کو بند کرے پر نہیں کوئی چھوڑنے والا واسطے اس کے بعد بند کرنے اللہ کے وہ غالب ہے حکمت والا ہے یا جو اللہ تذکیر انعامات اے لوگو یاد کرو نعمت اللہ کی تمہارے اوپر حل من خالقن دلیل کریم برتین کیا ہے کہ خالق سوائے اللہ کے ایک خالق کے نیچے لکھو ایجاد یارز و قمر کے نیچے لکھو ابقا پیدا بھی وہی کرتا ہے اور رزق دے کے باقی بھی وہی رکھتا ہے کیا ہے کوئی پیدا کرنے والا سوائے اللہ کے کہ رزق دے یہ بابا ابقا کا انتظام ہے رزق دے تم کا آسمان زمین سے لا الا اللہ ثمرائے دلائے بھائی ادھر لا الہ الا اللہ کی جگہ کیا ہے ہو کس کی جگہ ہے وہ اللہ کی جگہ ہے نا تو ہم بھی اللہ کی جگہ ذکر کرتے ہیں قادری سلسلے والے ہو ہو ہو تو اس پہ اعتراض نہ کیا کرو خود قرآن بھی اللہ کی جگہ کس کو لا رہا ہے ہو کو لا لا الہ الہ الا الا اللہ فانا تو فکون زجر مشرقین پس کیوں پھیرے جاتے ہو بھائیوں قبضے بو کا تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر جٹھلاتے ہیں آپ کو یہاں جزا کون سی معذوف ہے تم بتاؤ فلاح فلاح تاہزن کئی دفعہ پڑھ چکے ہو غمگین نہ ہو کیوں کہ تاکہ جٹھلائے گئے بہت سے رسول تو اس سے پہلے اور طرف اللہ کے لوٹائے جائیں گے معاملہ اللہ ان سے خود حساب لے گا جٹھنا والوں عالم سے یا یو اللہ تخویف اخروی اے لوگو بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے قیامت کا پس نہ دھوکھے میں ڈالے تم کو دنیاوی زندگی اس میں غرے نہ ہو جاؤ تھی فقط غفلت ہی غفلت ایش کا دل کچھ نہ تھا ہم اسے سب کچھ سمجھتے تھے وہ لیکن کچھ نہ تھا یہ دنیاوی زندگی دھوکھا ہے نہ دھوکے میں ڈالے تم کو دنیاوی زندگی اور نہ دھوکے میں ڈالے تم کو اللہ کے نام سے بڑا دغا نہ دھوکے میں ڈالے تم کو اللہ کے نام سے بڑا دغا با کون ہے جی شیطان بڑا ڈٹ باپ اور ڈٹ باپ اللہ کا نام کیا بنا وہ اللہ کے نام کے ساتھ قسم کھائی تو کس کو دھوکے میں ڈالا وہ آدم علیہ السلام کو انی لاکما من میرند تمہارے سامنے قسم کھائے گا یا اللہ کی قسم کہے گا یا اللہ کا نام لے گا شراب پی لے ٹی وی کا ڈرامہ دیکھ لے ایک آدھ دفعہ زنا بھی کر لیا غفور اور رحیم ہے کیا ہے دیکھو خدا کا نام دے کے بدماش کتنی بگاڑ ہے خدا کا نام لے کے غفور ان شیطان شیطان کا بیان بے شک یہی شیطان تمہارا دشمن ہے سمجھو اس کو دشمن سوائے بلاتا ہے اپنے گراؤ کو باطل کی طرف ال باطل مقدر ہے بلاتا اپنے گروہ کو باطل تاکہ ہو جائیں دوست کی اللہ دین کافر اب ان کا انجام تخویف اخروی جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے عذاب سخت ہے ولزین آپ کون ہے جی مومنین کا انجام یا بشارت لکھو جو مومن ہیں عمل کی اچھے ان کے لیے بخشش ہے اجر کری کبیر ہے آپ منزینہ زاجر کیا پر وہ شاخ کہ مزین کیا گیا اس کے لیے برا عمل اس کا دیکھتا ہے اس کو کیا جی کام برے کرتا ہے اور کیا کہتا ہے جی میں اچھے عمل کر رہا ہوں اس کے بعد عبارت معذوف ہے کا من ہدا اللہ کیا اس شخص کی طرح یہ ہوگا جس کو اللہ نے ہدایت دی کا من ہدا اللہ تو سمجھ لیجئے اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے کس کو گمراہ کر دیا پہلے کو اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کون وہ کمن ہدا اللہ فلا تذہب تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہر وقت پریشان رہتے کہ یہ لوگ سارے مسلمان ہو جائیں ایک جذبہ تھا نا تو تسلی دی محبوب پس نہ جاتی رہے جان تیری آئے کتنی محبت ہے پس نہ جاتی رہے جان تیری ان کے اوپر پچھتا پچھتا کر آپ زیادہ نہ پچھتائیں تبلیغ کا حق ادا کر دیا بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ کرتے ہیں خدا حساب لے گا ان سے بلّہ اللہ دلیل لکڑی نمبر چار اللہ وہ ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو پس اٹھاتی ہیں بادل کو پھر چلاتی ہیں اس کو طرف زمین ویران کے یہ بلد سے مراد زمین پس آباد کرتے ہیں بس ابد اس کے زمین کو بعد ویرانگی کے تو جیسے مردہ زمین کو ہم نے زندہ کہا اسی طرح کیا ہے نشور اٹھنا ہے تمہارا من کان نجرید العزت تحصیل عزت کا طریق تحصیل عزت کا طریق بھائی آپ پہلے پڑھ چکے ہو خزو دون اللہ علیہ یقون الحم عزت انہوں نے اس لیے معبود بنائے عزت حاصل کرنے کے لیے پر میں وہاں عزت نہیں حاصل ہوگی کہاں ہوگی عزت حاصل اللہ کے ہاں آگے سمجھ آوانی عزت حاصل ہوگی جو تم تحصیل تحصیل عزت کا طریقہ جو ارادہ کرتا عزت کا تو جان لے کہ اللہ کے قبضے میں ہیں عزتیں ساری اللہ عزت جمیا اللہ کے قبضے میں عزتیں الہ یس القالم الطیب اس کی طرف پہنچتی ہیں باتیں اچھی الہ اللہ کی طرف پہنچتی ہیں باتیں اچھی کہ ہم جو اچھی باتیں کر رہے ہیں خدا کے حضور پہنچ رہی ہیں یا نہیں یہ اچھی باتیں کر رہے ہیں نا اسی طرح نیک مال جو ہم کرتے ہیں نماز روزہ وہ بھی کس کے بعد پہنچ جاتے ہیں اللہ کے اس کی طرف پہنچتی ہیں باتیں اچھی والعمل صالح اور نیک اعمال بھی یارفا ہو اٹھا لیتا ہے اللہ ان کو اپنی طرف تو اچھے اقوال بھی اللہ کے ہاں پہنچ جاتے ہیں اچھے اعمال بھی اللہ کے ہاں پہنچ جاتے ہیں حساب وہاں ہوگا ولدین یم کرون انجام مجرمین جو لوگ تدبیریں کرتے ہیں بری ان کے لیے عذاب سخت ہے اور تدبیر ان کی تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گی واللہ خالقم دلیل لکڑی نمبر کتنی جی پانچ اللہ نے پیدا کیا تم کو مٹی سے یہ مٹی تمہارا مادہ کیا ہے بھائی پھر نطفہ مادہ قریب پھر کیا تم کو جوڑے جوڑے سبحان اللہ گورنمنٹ بھی تم کو دے دی جوڑا بن گئے جی سمجھے جی وہ میں مل انسا بیان علم اللہ کے علم کا بیان پہلے بیان قدرت تھا خالہ کا کمن ترابن بیان تخلیق بھی بیان قدرت بھی اب بیان علم ہے اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ چاہے مادہ انسانی ہو چاہے مادہ کیا ہو جانوروں سے اور نہیں رکھتی حمل کو مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے وہ ما جو اور نہیں عمر پاتا کوئی بڑی عمر والا معمر کس کو کہتے ہیں جی ہاں نہیں عمر پاتا بڑی عمر والا اور نہیں کم کی جاتی کسی کی عمر سے کوئی چیز مگر یہ سارا لوہے محفوظ میں ہے یعنی اللہ کے علم میں بے شک یہ چیز اللہ پہ آسان ہے وہ استو بہران دلی لکڑی نمبر کتنی جی چھ اور نہیں برابر دو بہار دو دریا سمندر حاضہ ازب الفراد یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا سائے غن خوشگوار ہے پانی اس کا وہ حاضہ مل ہن یہ دوسرا جو ہے کھاری کڑوا جیسے یہ سمندر ہے کیا جی پمین کلین اور ہر ایک سے کھاتے ہو تم گوشت کا تازہ گوشت تازہ دونوں سے ملتا ہے دریا سے بھی سمندر سے بھی اور تستخرجون تخرجون اور نکالتے ہو زیور کہ پہنتے ہو تم ان کو زیور کے متعلق تحقیق یہ ہے کہ زیادہ تو نکلتے ہیں کیسے جواہر شور سے کم کم دوسرے سے بھی نکلتے ہیں باقی پہنتے ہو تم اس کی تحقیق میں پہلے کر چکا ہوں نا اس کا خلاصہ جواب وہی ہے کہ یہ خطاب ہے جن سے انسان کو کس کو تو اس کے اندر عورتیں آ جاتی ہیں نہیں بالکل آسان کتاب ہے جواب اور دیکھتا ہے تو کشتیوں کے اس کے اندر چیرنے پھاڑنے والی اس کو پانی کو فوائد فلک تاکہ تلاش کر اللہ کا فضل اور تنگ تو شکر ہو یول جلائل دلی لکڑی نمبر داخل کرتا ہے رات کو دن کے اندر داخل دن کو رات کے اندر اور کام میں لگا دیا سورج کو چاند کو ہر ایک جاری ہوتا ہے ایک میاد مقرر تاکہ کئی دعا پڑھ چکے ہو ظاللہ رب کم ثمرائے دلائل یہی اللہ جو موصوف ہے انصفات کے ساتھ یہی اللہ رب ہے تمہارا خاص اس کے لیے ہے سلطنت اور جن کو پکارتے ہو تم سوائے اللہ کے نہیں مالک چھلکے کے کتمیر کا من چھلکا لکھ لو پہلے کتمیر کی تاغی پڑھی آئے بابا گٹھلی ہے نا گٹھلی تو ناخن کے ساتھ گٹھلی کو پورے دو پتلا پردہ وہ کیا ہے کتمیر ہے باقی وہ دوسرے نکیر اور فتیل بھی تھے سارا کو پڑھ چکے ہو ان ہم اگر پکارو نا تم ان کو نہیں سن سنگتے پکار تمہاری آپ غور کرنا ذرا جو حضور کی حیات کے منکر ہیں نا غور کرنا ایک جواب بہترین دے رہا ہوں حضور کی حیات کے جو منکر ہے نا وہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اگر پکارو تو ان کو تو تمہاری پکار نہیں سن سکتے حضور بھی نہیں پکڑ سنتے میں بھی کہتا ہوں کہ حضور نہیں سن سکتے پکار میں بھی یہی کہتا ہوں سمجھے کیوں کہ یہاں کس پکار کا بیان ہے جو مشرقین پکارتے ہیں مدد کے لیے اے درود سلام ہے یا پکار ہے مشرقین کی مدد کے لیے اے درود سلام ہے کہ اب کل سے کوئی کام ملے ایسے ہانکتے ہیں میں بھی کہتے حضور نہیں سنتے ایک بریلوی مشرق آدمی جا کے حضور کے روزے کے سامنے کہتا ہے اغسنی رسول اللہ میری مدد کر یا رسول اللہ میرے بیٹے دے یا رسول اللہ حضور سنیں گے ہاں کیونکہ قرآن میں آ گیا تھے وما دعا القافرین اللہ فی ضلال کہ بےمانوں کی یہ پکار تو گمراہی میں چلی جاتی ہے ضائع جاتی ہے حضور واحیات باتیں نہیں سنتے حضور صلاۃ السلام سنتے ہیں <laughs> حضور نیک باتیں سنتے ہیں سنانے والا تو اللہ ہے اپنے محبوب کو یہ شرکیہ بند سنائیں گا اللہ اب بات ذہن میں پڑھ رہی ہے ان تدعوہم ہے ان کو کہو یہ صلاة سلام نہیں درود نہیں اگر پکارو نا تم ان کو مصیبت کے وقت امداد کے لیے نہیں سنیں گے پکار تمہاری بل فرض سن بھی لیں تم کہتے ہو تو مست جا بولا قوم نہیں جواب دے سکتے تم کو تمہارا کام نہیں کر سکتے اور دن قیامت کے وہ انکار کریں گے تمہارے شرک کا کیا کہیں گے ماں کانو ایانا یا بدو اور نہ خبر دے گا اس کو مجھ سے خبر دینے والے کے کون ہے خبیر اللہ اللہ فرماتے ہیں میں نے جو بات کہی ہے ٹھیک ہے اس سے زیادہ کوئی خبر یا یو الناس لکڑی نمبر آٹھ اے لوگو تم ہی تم بہتاج ہو اللہ کے اللہ تو وہ ہے جو غنی ہے بے پرواہ ہے تعریفیں کیا ہوا شاہ نمون غنا اگر چاہے تو فنا کر دے تم سب کو اور لے آئے مخلوق نئی اور نہیں یہ بات اللہ کے اوپر کیا مشکل ولا تاضر واضر تم بے ذرا تخویف اخروی اور نہ اٹھائے گا اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا اب آگے فرمایا ایک آدمی کے اوپر میری طرف دیکھو بوجھ ہوگا گناہوں کا اور اپنے رشتہ دار کو بلائے گا اوے میرا بوجھ تو اٹھا لے اپنے سر پہ تو رشتہ دار آئے گا اس کے پاس ہر ایک نفسی نفسی میں ہوگا اب یہی معنی ہے وائن تدو اور اگر برائے بلائے گا بوجھ لدا ہوا مسکلا منا جس کے سر پہ بوجھ ہوگا اور اگر بلائے گا بوجھ لدا ہوا الا ہم لہا طرف بوجھ اپنے کے یہ حمل نہیں لفظ ہے اس کا منع کیا کرو گے بوجھ اٹھانا نہ کرنا طرف اٹھانے کے اور اگر بلائے گا بوجھ لدا ہوا طرف بوجھ اپنے کے کہ میرا بوجھ تو اٹھاؤ رشتہ دار تو لا مال نہ اٹھائی جائے گی اس کے بوجھ سے کوئی چیز بھی اگرچہ ہوگا وہ رشتہ دار اس کا وہ جس کو بلا رہا ہے ان ماتم ضر اللہ تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے محبوب سوائے اس کے لیے آپ ڈراتے ہیں ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں رب اپنے سے اس ڈرانے سے مراد کیا ہے انظار نافع کیا آپ کا ڈرانا تو عام تھا نا لیکن نفع کس کو دیتا تھا ان کو انظار مراد ہے جو ڈرتے ہیں رب اپنے سے بن دے کے قائم کرتے ہیں نماز کو اور جو شخص سنورے گا تو پس سوائے اس کے نہیں سنورتا ہے واسطے ذات اپنی کے اور طرف اللہ کے لوٹنا ہما تمسیلات جی یہ ہیں جی تمسیلات برائے تفاوت ایمان و کفر تمسیلات برائے تفاوت ایمان و کفر ایمان و کفر کا تفاوت ہے توحید و شرک کا تفاوت ہے برابر نہیں فرمایا فرمائے اور نہیں برابر اندھا اور دیکھنے والا اندھے سے مراد کون ہے جی آ کافر مشرق اور بصیر سے مراد کون ہے مومن مواحد ولا ظلمات ولا نور اور نہ اندھیرے اور نور اندھیروں سے مراد کیا ہیں کفر و کے اندھیرے نور سے مراد ایمان و توحید کا نور ولا ذل ولا الحرور اور نہ سایہ اور نہ حرارت سایہ سے مراد جنت حرارت سے مراد کیا ہے نہ وما اور تمسیل ثانی ہے جی یہ دوسری تمثیل ہے مومن اور مشرق کے لیے بطور ترقی پہلے مومن کی مثال تھی بصیر کے ساتھ اور مشرق کی مثال کس کا تھی وہ اندھے کے ساتھ ابتدا میں اب مومن کی مثال کیا ہے آ زندے کے ساتھ کافر کے مردوں کے ساتھ نہیں برابر زندے اور مردے بے شک اللہ سناتا ہے جس کو چاہے اور نہیں تو سنانے والا ان کو جو قبروں کے اندر ہیں جس طرح آپ میت کو اپنی مرضی سے نہیں سنا سکتے اسی طرح ان کافروں کو بھی نہیں سنا سکتے سنانا نافع کندے اوپر حاشے پہ لکھا ہوا ہے معرف القرآن میں ہے کہ اس آیت میں نفی خاص اسماع نافع کی ہے کس کی نفی ہے نافع ناف سنانا جو مفید ہو اس کی نفی ہے مسئلہ سمائے موتا سے شاید کا کوئی تعلق نہیں لیکن دوسرے لوگ اسی کو پیش کرتے ہیں ان انتا تسلی رسول نہیں تو مگر ڈرانے والا انا اور سلنا کا سب تسلی ہے بنا کے وائمن امتن اور یہ بھیجنا کوئی نئی بات نہیں کہ جتنی امتیں گزری ہیں ان پہ نظیر آئے ہیں یا نہیں پہلے امتوں میں نظیر آئے ہیں اللہ کے رسول اور نہیں گزری کوئی امت اللہ خلاف یا نذیر مگر ان کے اندر نظیر بھی گزرے ہیں نظیر عام لکھو نبی یا نبی کا قائم مقام بھائی و قبضبو کا یہ بھی تسلی حضرت کو اور اگر جٹلاتے ہیں آپ کو تو غمگین نہ ہوں فلاں پاستا ایک جٹھایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے آئے ان کے پاس رسول ان کے دلائل واضح لے کے بینات نات لکھو رسول ہے موج لے کے وہ بھی زبر صحیفے زبر سے کہیں جی چھوٹی کتابیں صاحب بیل کتاب المنیر بڑی بڑی کتابیں سما خاص تو جب انہوں نے نہ مانا نا تو پکڑا میں نے انجام تقزیر پھر پکڑا میں نے ان لوگوں جو کافر تھے پاس کیسے میرا شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال سید البشر من وجہ کل منیر لقد نبر القمر W W W dot Shaheed Islam dot com